حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت مدینے میں ایک آدمی لحد والی قبر بنایا کرتا تھا اور ایک آدمی سیدھی یعنی شق والی قبر بناتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں یعنی بہتر چیز کی دعا کرتے ہیں اور دونوں کو بلا بھیجتے ہیں جو پیچھے رہ گیا اسے چھوڑ دیں گے اور جو پہلے آ گیا وہ اپنے طریقے پر قبر تیار کر دے گا چنانچہ ان دونوں کو پیغام بھیجا گیا تو لحد بنانے والا پہلے آ گیا چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کروائی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1557